آج جو اشعار پیش خدمت ہیں ان کا عنوان ہے وہ خاکی جس زمین پر آیا بن کر آسماں آیا اللہ والوں کی شاد میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار اور اس میں بلا شبہ رس والا کی اپنی داستان ہے بحمد اللہ میرے دل میں وہ سلطان جہاں آیا بحمد اللہ میرے دل میں وہ سلطان جہاں آیا لغت تعبیر سے قاصر ہے ما خوف البیان آیا لغت تعبیر سے قاصر ہے ما فوق البیان یہ ہم دل میرے دل میں وہ سلطان جایا سنا ہے جلنا اس کا کہ کم سے پاک ہے لیکن اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے سنا ہے جلوہ اس کا کہ کم سے پاک ہے لیکن دل عارف میں آیا کے طرح سایا دل آیا میں آیا کے طرح فوق سا سنا ہے جلو کا کے کم سے پاک ہے لیکن دل عارف میں آیا کے طرح فوق سایا کو اہل نسبت صوفیہ حضرات کہتے ہیں اسی کو اہل نسبت صوفیہ حضرات کہتے ہیں جو سلطان جہاں ہو کر کے بے نام و نشان آیا جو سلطان جہاں ہو کر کے بے نام و نشایا یعنی جس دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات جلوہ فروغ ہو جاتی ہے وہ اپنے آپ کو بالکل کچھ سمجھتا ہی نہیں تمام کمالات کو تمام اچھائیوں کو اللہ ہی کی اللہ ہی کی طرف منسوخ کرتا ہے اور اپنے آپ کو سب سے حقیق جانتا ہے اپنے آپ کو مٹا کر رکھتا ہے جو سلطان عزت علم برکشت جہاں سر بجے عدم درکشت تو سلطان عزت اللہ تعالیٰ جب دل کو اپنا مسکن بناتے ہیں تو اس اللہ کی عظمت اور خوف کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بالکل مٹا کر رکھتے ہیں اسی کو اہل نسبت حضرات کہتے ہیں اسی کو اہل نسبت سو حضرات کہتے ہیں جو سلطان جہاں ہو کر کے لے آپ آیا جو سلطان جہاں ہو کر کے لے آپ آیا الحمد للہ میرے دل میں وہ سلطان جایا لغت تعبیر سے پاسل پا خوبیاں علامت اہل دل کی دوست تو باہر نہیں ہوتی علامت اہل دل کی دوست تو دل نہیں ہوتی مگر ممبر پہ جب آیا تو باہا ہو بہو مگر ممبر پہ جب آیا تو بو فیا اگچے بڑے بڑے بڑے علماء بیان کرتے ہیں لیکن جن لوگوں نے اہل اللہ کی صحبت نہ اٹھائی ہو اور درد دل نہ پایا ہو اور اللہ کے راہ میں رونا گریا وزاری اور آب و نہ سیکھی ہو تو ان کا بیان اور ہوتا ہے اور جنہوں نے اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کی ہوں اپنے دل کو شکستہ کیا ہو اور اللہ سے اللہ کا نام لینا عشق و محبت سے اللہ کا نام لینا سیکھا ہو اور آہو فغاں اور گریا ازاری ان کا راستہ ہو اور چلن ہو ان کا بیان اور ہوتا ہے جب وہ ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو خود بھی روتے ہیں اور حاضرین کو بھی بلاتے ہیں علامت اہل دل کی دوست تو ظاہر نہیں ہوتی مگر ممبر جب آیا تو باہو ہو معیت خاصا کا دل میں تو احساس رہتا ہے معیت خاصا کا دل میں جو احساس رہتا ہے نگاہو مے نگاہوں میں مگر اس کا اثر تو بے آیا نگاہوں میں مگر اس کا اثر تو بے آیا اللہ والے اپنی اللہ کی محبت کے نشب نشے نشے والی اور کمار آلود آنکھوں سے پہچانے جا سکتے ہیں مولانا رومی فرماتے ہیں بوئے میرا کسے مکنوں کو نگ خیش مست راجوں کو کہ اگر شرابی جو شراب پیتا ہے وہ اگر الائچی کھا کے اس کی بو کو مار جاتا ہے لیکن اس کی آنکھوں سے نشہ ٹپکتا ہے ایسے ہی اللہ والے اگرچہ بے زبان رہتے ہیں خاموش رہتے ہیں اپنے آپ کو مٹا کے رکھتے ہیں لیکن اپنی آنکھوں سے بھی وہ پہچانے جاتے ہیں کیونکہ اللہ کی محبت کے بعد نشہ ان کی آنکھوں سے رونما ہوتا ہے معیت فاس دل میں کو احساس رہتا ہے نگاہوں میں مگر اس کا اثر تو بے زبان بڑی سے درد دل لیے خاموش بڑی مدت سے درد دل لیے خاموش کا غالم مگر محفل میں جب آیا تو با آتش فشایا مگر محفل میں جب آیا تو با آتش فشایا ایک دفعہ میں حضرت کو دیکھا حضرت کی مجلس میں ہم تھے وہاں پردے سے وہاں خواتین کا بھی انتظام تھا گلشن اقبال میں تو ایک دفعہ ایک صاحب حضرت کی زیارت کو آئے ان کا رنگ بالکل کالا تھا اور وہ باہر کو بیٹھے ہوئے تھے آتے رہتے تھے باہر کے ملک کے تھے نائجیریا کے والے میں تو ان کو حضرت والا نے اندر بلایا حضرت والا تو ان زمانے میں رنگ و نسل اور زبان کے تعصب کی اصلاح رسالہ بھی شائع ہوا تھا اور حضرت اس پہ بہت زور دیتے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ کسی عربی کو اجمی پر کسی اجمی کو عربی پر کسی کالے کو گورے پر کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں بلکہ ان اکرم کو اللہ اطخاق تو اسی طرح <clears throat> وہ آئے اندر اور حضرت والا اسی کیفیت میں آپ دیدہ رہے چشمے تر رہے آنسو بہتے رہے حضرت کے خاموش تھے حضرت تو بعد میں جب ہم گھر پہنچے ہم سبھی رو رہے تھے جب ہم گھر پہنچے تو ہمارے گھر والوں نے پوچھا کہ اتنی دیر خاموشی رہی تو وہاں کیا ہو رہا تھا ان کو تو کچھ پتہ نہیں تھا تو جب ہم نے ان کو بتایا کہ ایک کالے رنگ کے ایک ساتھ آئے تھے نائجیریا کے انہوں نے اور حضرت ان سے بہت محبت فرما رہے تھے اور اس طرح حضرت کی آنکھوں مستقل آنسو جاری تھے تو ہمیں معلوم ہوا انہوں نے گھر والوں نے بتایا کہ تمام خواتین بھی اس خاموشی میں رو رہی تھی اور ان کو تو خبر بھی نہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے تو یہ ہے درد دل کا تماشا یعنی درد دل حاصل کرتا ہے اس کو کسی تقریر اور کسی بیان کی احتیاج نہیں ہوتی اس کے دل سے اللہ تعالیٰ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کو سیراب کرتے ہیں بڑی سے درد خاموش تھا اور شاید اس مصرے سے حضرت والا کی مراد خود اپنی ذات بھی ہوگی کیونکہ حضرت والا نے ہی کی شاخ فرمایا تھا کہ چالیس برس تک میں بالکل خاموش رہتا تھا کوئی تقریر کوئی بیان کچھ نہیں ہوتا تھا سوا شہر کی صحبت کے اور پھر اچانک جب اللہ تعالیٰ نے کام لینا چاہا تو پھر کیسا بیان حضرت والا کے بیانات اچانک سے شروع ہو گئے تو اسی کچھ طرف شاید اشارہ ہے بڑی مدت سے درد دل لیے تھا ظالم مگر محفل میں جب آیا تو بہ آتش بفیض مرشد کامل جو نسبت کا ہوا حامل بفیض مرشد کامل جو نسبت کا ہوا حامل وہ خاکی جس زمین پر آیا بن کر آسماں آیا کی جس زمین پر آیا کر یعنی اس کے پاس بیٹھنا ایسا ہی ہے اس کا جسم زمین پر ہے لیکن روح اس کی آسمان پر عرش اعظم کے طواف کرتی رہتی ہے اور اس کے پاس بیٹھنے والوں کو بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ گویا گویا کہ ہم اللہ کے پاس بیٹھے اللہ والوں کے پاس بیٹھنا گویا کہ اللہ والوں کے اللہ کے پاس بیٹھنا ہے مولانا رومی نے فرمایا کہ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا کو نشین حضور اولیا کہ جس جو کہتا ہے جو چاہے کہ میں اللہ کے پاس بیٹھوں اس کو کہہ دو کہ اولیاء اللہ کے پاس بیٹھے بفیض مرشد کامل کا مل جو نسبت کا ہوا حامل وہ خاکی جس زمین پر آیا بن کر آسم آیا وہ خاکی جس زمیں پر آیا بن کر آسم آیا شکست آرزو سے دل شکستہ ہو گیا لیکن شکست آرزو سے دل شکستہ ہو گیا لیکن ہمارا درد دل بن کر کے خورشید جہاں آیا ہمارا دل بن کر کے خورشید جہایا نفس خود آکرش جہانے زندہ کو عالمی نے فرمایا کہ جو اپنے نفس کو مٹا دیتا ہے اس سے ایک جہان زندہ ہوتا ہے تو یہی ہے کہ شکست آرزو سے دل شکستہ ہو گیا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا لیکن اس میں جو آفتاب نسبت مالدہ طلوع ہوا اس کی روشنی سے سارا عالم جگمگاتا ہے شکست آرزو سے دل شکستہ ہو گیا ہمارا درد دل بن کر کے خورشید جہاں دے ہمارا درد دل بن کر کے خورشید دے جہاں اللہ میرے دل میں وہ سلطان جہاں آیا لغت تعبیر سے قاصر ہے ما پل بیا لگایا جس نے غیر اللہ سے دل ایسے سے کو لگایا جس نے غیر اللہ سے دل میں سے ظالم کو جہاں دیکھا اسے اے دوست کو نوحا گنا آیا جہاں دیکھا اسے اے دوست اللہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے دل لگایا غیر اللہ تو بہت ہیں لیکن اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ غیر اللہ کا یہ حسین صورتیں عورتوں نامر عورتوں کو دیکھنا یا بیری لڑکوں کو دیکھنا اور ان سے دل لگانا سب سے بڑا غیر اللہ یعنی اللہ سے دور کرنے والی چیز یہ نامر عورتوں عورتوں پر نظر ڈالنا ان سے نگاہ کی حفاظت نہ کرنا اگرچہ اور بھی غیر اللہ ہے جیسے بعض لوگوں کو اچھے بگلے گاڑی کی اتنی زیادہ شوق ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے دین کو وہ پیچھے کر دیتے ہیں اگرچہ دن میں بگلے اچھے بگلے اچھے گاڑی کی محبت جائز ہے لیکن ایسی محبت جو دین سے دور کر دے اللہ سے دور کر دے اللہ سے غفلت کا باعث بنے اللہ سے بھائی کو بات کون کر رہے ہیں بات نہ کرو گی اللہ سے جو دور کر دے ایسی ایسی محبت جائز نہیں ہے اسی طرح بیوی بچوں سے محبت بالکل جائز ہے شدید محبت بھی جائز ہے مال سے بھی شدید محبت جائز ہے لیکن اللہ سے جو چیز دور کر دے اتنی محبت کے الدین کے احکامات کو وہ پامال کر دے وہ محبت جائز نہیں اللہ سے دور کرنے والی ہے تو اس کو دیکھا کہ ہمیشہ مال و اسباب اور پیسے اور راحت اسباب راحت کے باوجود اس کو ہم نے روتے یعنی پریشان دیکھا کو نہ آیا ہر دم اس کی زبان پر شکایت ہی رہتی ہے دنیا دنیا کی بے اعتباری اور دنیا کی دھوکے بازی کی شکایت اور اپنوں سے بھی بعض اوقات شکایت پیدا ہو جاتی ہے تو بعض لوگوں کو حسین عورتوں کا نامحرموں کا غیر اللہ دل میں بسا ہوا ہے اتنا زیادہ بعض کو بنگلے گاڑیوں کا بعض لوگوں کو اچھا لباس اور بعض لوگوں کو اچھے کھانا اتنا محبوب ہوتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے نمازیں چھوڑ دیں یا اور کوئی دین کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں یا اور دوسرے قسم کے بھی غیر اللہ ہوتے ہیں لیکن یہ چار بڑے بڑے غیر اللہ حضرت نے بیان بھی فرمائے تھے مہارشِ ربانی جو ہم روز پڑھتے ہیں اس میں کہ یہ چار محابی پہ محابیب ہیں جو اللہ سے دور کرنے والے ہیں لگایا جس نے غیر اللہ سے دل سے ظالم کو ظالم کیوں ہے کیونکہ اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا اپنے ہی آپ اپنا ہی آپ کو ستایا پریشان کیا لگایا جس نے غیر اللہ سے دل سے ظالم کو جہاں دیکھا اسے دوست تو نہ آیا جہاں دیکھا اسے دوست تو ہزاروں خون حسرت سے بہت بونے تمنا سے ہزاروں خون حسرت سے بہت خون تمنا سے شکستہ دل میں آیا اور پھر کیسا اللہ کے لیے توڑتا ہے حرام خواہشات کو پورا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کے دل میں تجلی فرما ہوتے ہیں اور جس کے دل میں اللہ ہوتا ہے اس کو دیکھ کر دوسروں کو اللہ یاد آتا ہے یہ اس کی نشانی ہوتی ہے جس کو دیکھ جس کے دل میں اللہ ہوگا اس کو دیکھ کر اللہ کی یاد لازمن آئے گی ہزاروں خون حسرت سے بہت خون تمنا سے شکستہ دل میں آیا اور پھر کیسا آیا دلا میرے دل میں وہ سلطان جایا لغت تعبیر سے قاصر ہے نا خوف البیان آخری شعر معیت خاصہ جب اہل دل کو مل گئی اب تک معیت خاصا جب اہل دل کو مل گئی اختر وہ جب آیا ہے ممبر پر تو باس سینڈ رے وہ جب آیا ہے ممبر پر تو باس سینڈ رے بیاں سینڈ بیا جادو بیانی کو کہتے جادو بیانی اور اس کی صحیح معنی یہ ہے کہ کلام مؤثر یعنی جب وہ بات کرتے ہیں اللہ والے ان کی بات میں تاثیر ہوتی ہے دل پہ اثر کرتی ہے اور عمل آسان ہو جاتا ہے اسی لیے صحبت اللہ کی اہمیت ہے کہ اللہ والے جو بات کہتے ہیں دل سے کہتے ہیں اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ان کا اس پر عمل بھی ہوتا ہے جیسے حضرت نے سنایا تھا کہ ایک بزرگ کے پاس ایک عورت اپنے بچے کو لے گئی اور ان سے شکایت کی کہ یہ بچہ گڑ بہت کھاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ گڑ بہت کھاتا ہے اس کو اس کا کچھ علاج کر دیجیے کچھ دم وغیرہ کر دیجیے اس کو نصیحت کر دیجیے ان کا چھکا لانا پھر اگلے دن وہ آئے آئی عورت اور بچے کو لے کے آئی اس سے کہا ان بزرگ نے بچے سے کہا کہ بیٹا زیادہ گوڑ نہ کھایا کرو بس اتنا کہا کر جاؤ وہی کہ آپ کل بھی کہہ سکتے تھے تو انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ کل تک گڑ میں بھی بہت کھاتا تھا اب میں نے چھوڑ دیا اب میری بات پہ اس پر اثر ہوگا تو اہل اللہ جو ہوتے ہیں وہ اپنے دل کی خواہشات کا اس حد تک فون کرتے ہیں اتنا زیادہ فون کرتے ہیں ایک بھی ناجائز پر عمل نہیں کرتے اور ایک بھی ناجائز کو اختیار نہیں کرتے اس کی برکت سے ان کو یہ تاثیر ملتی ہے کہ وہ جو بات کسی کو نصیحت کرتے ہیں اس کے دل پہ اثر ہو جاتا ہے اور عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے معیت خاصا جب اہل دل کو مل گئی اختر وہ جب آیا ہے ممبر پر تو باس ہے وہ جب آیا ہے ممبر پر تو باس ہے بنایا یہ حمد اللہ میرے دل میں وہ سلطان نے جہاں لوگ تعمیر سے قاصر ہے باپ پل میام مضمون سے عجیب اشعار سے مطابقت مل جاتی ہے ابھی میں نے جو شعر ایک مصرع پڑھا تھا نفس خود را کچھ جہان زندہ کو اس کی خود حضرت نے یہ تعریف فرمائی ہے تشریح فرمائی یہ شعر بھی وہی چل رہا تھا ہاں، نفس را کچھ جہان زندہ کو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اگر نفس کو مار لیا یعنی نفس کی بری خواہشات کو نہ مانا تو سمجھو کہ نس مر گیا تو تم سے جہان کیسے زندہ ہوگا یعنی تمہارے ذریعے بڑے بڑے اولیاء اللہ کیسے پیدا ہوں گے اس کی دلیل بھی قرآن پاک سے بیان کر رہے ہیں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے وہ آیت نہیں تلاوت کی وہ یا قاصی الباب یا قاتل کو قتل کر دو تو کتنے لوگ زندگی پا جائیں گے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت سے استدلال کر رہے ہیں کہ اگر تم نفس سے اپنی روح کا قصاص لے لو اس کو مار دو مغلوب کر لو تو تم کو تو حیات عطا ہوگی ہی لیکن تمہاری حیات سے کتنے حیات یافتہ ہوں گے یعنی تم ایسے اللہ والے بنو گے کہ تمہاری ذات سے کروڑوں اللہ والے بن جائیں گے اور اگر نفس کی غلامی کرتے رہے تو خود بھی ذہیل رہو گے اور تم سے کسی کو بھی نفع نہیں ہوگا چاہے لاکھ علم ہو کاتب ملفوظات شیخ ہو چاہے جامع ملفوظات شیخ اور چاہے قائل ملفوظات شیخ ہو لیکن چونکہ نفس زندہ ہے گناہ نہیں چھوڑا ہے یعنی قائل تو قائل بھی ہے کہ مانتا ہے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے لیکن عمل نہیں کرتا تو چاہے یہ بھی ہو تو چونکہ نف زندہ رہے گا گناہ نہیں چھوڑ رہا ہے لہذا اس کا نفع نہ لازم رہے گا کہ خود کی صاحب نسبت قویہ نہیں رہے گا اور نہ ہی نسبت متعدیہ ہوگی یعنی دوسروں کو بھی اس سے فیض نہیں ہوگا اس لیے شہر پر بہت ذمہ داری عائد ہوتی ہے ایک دن تو ہر ایک کو مرنا ہے اور مر کے گناہ چھوڑنا ہے یا نہیں بتاؤ موت کے بعد کوئی گناہ کر سکتا ہے تو جب مجبوراً چھوڑو گے تو ابھی کیوں نہیں چھوڑتے ہو اس مجبوری کے چھوڑنے پر تو کوئی انعام بھی نہیں ہے با اختیار ہوتے ہوئے ابھی گناہ چھوڑ دو تو ولی اللہ ہو جاؤ گے لہذا اس پہاڑ پر ریونین کے پہاڑ پر حضرت کے ملفوظات ہو رہے ہیں لہذا اس پہاڑ پر تین کام بیان کرتا ہوں کہ کسی اہل اللہ سے تعلق جوڑو لیکن جس سے مناسبت ہو اگر مناسبت نہ ہو تو تعلق جوڑنے کے بعد بھی بھاگ سکتا ہے کیونکہ حکیم الامت نے فرمایا کہ مریدی کا توڑنا مرید کے اختیار میں چلے سمجھ گیا سمجھیں یہ تو سو رہے مریدی کو توڑنا مرید کے اختیار میں ہے بھائی مریدی کو توڑنا مرید کے اختیار میں ہے پیر کے اختیار میں نہیں ہے ہم کسی کو نہیں چاہتے کہ یہاں سے جائے ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور ارواح کو متوجہ فرما دیں اور جو اپنے دوست ہوتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ سلسلے پر حریث رہے اپنے شیخ کے سلسلے پر حریث رہے کیونکہ شیخ سے خدمت دین کا کام ہوگا تو جو دعا کر رہے ہیں سلسلے میں حریث ہونے کی اور برکت کی تو ان کو بھی اس میں سے حصہ ملتا ہے کیونکہ مرید اپنے ارادے کا فائل ہے اور فائل اپنے اور ہر فائل اپنے فیل کو تک کر سکتا ہے دیکھیے کیا نقطہ بیان کیا ہے کہ اگر مرید کو مناسبت نہیں ہے اور غلطی سے کہیں دیکھا کہیں دیکھا دیکھی شہرت اور جاہ اور حکم جاہ سے لگ گیا مگر اس کو فائدہ نہیں ہو رہا کیونکہ اگر خون کا گروپ نہیں ملا تو خون چڑھانے سے بھی طاقت محسوس نہیں ہوگی اور تعلق مالدان کی دولت میں اضافہ نہیں ہوگا لہذا خاموشی سے بیت توڑ دو اور دوسرا شہر تلاش کرو تو یہ بھی یہ تو بتا دیا لیکن یہ بھی بتا دیا کہ اگر ہمارا کوئی پرانا دوست کہیں دوسری جگہ اگر جائے گا تو ہمیں بہت خوشی ہوگی کیونکہ یہ دنیا داری یا دکانداری نہیں ہے کہ اس میں آدمی سن افسوس کرے کہ آئے ہمارا گاہک مارا گیا یہ تو اللہ اللہ والوں کی غلامی کا سطح ہے کہ اگر کوئی اپنی دوسری مناسبت کی جگہ تلاش کرتا ہے تو یہاں تو اور الٹا خوشی ہوتی ہے کہ یہ صحیح جگہ پہ لگ گیا تو اس کو مل جائے ملے گا یہاں بیکار اس کا وقت ضائع ہوتا ہے اس لیے یہاں معاملہ دوسرا ہے یہاں دنیا داری نہیں ہے اللہ کے فضل سے دیکھیے کیا نقطہ بیان کیا ہے کہ اگر مرید کو مناسبت نہیں ہے اور غلطی سے کہیں دیکھا دیکھی شہرت اور جاہ اور حکم جاہ سے لگ گیا مگر اس کو فائدہ نہیں ہو رہا کیونکہ اگر خون کا گروپ نہیں ملا تو خون چڑھانے سے بھی طاقت محسوس نہیں ہوگی اور تعلق مالدان کی دولت میں اضافہ نہیں ہوگا لہذا خاموشی سے بیگ توڑ دو اور دوسرا شہر تلاش کرو اس پہلے والے کو اطلاع بھی نہ کرو بلکہ کبھی کبھی خط بھیج کر اس کی دعائیں لیتے رہو تاکہ اس کی دل آزاری نہ ہو اس لیے کوئی یہ نہ سوچے کہ میں کہاں پھنس گیا حکیم علومت نے یہ تحقیق بیان کر دی کہ مریدی کا قائم رکھنا یا نہ رکھنا خود مرید کے اختیار میں ہے شیخ اگر کہہ دے جاؤ تم خانقاہ سے نکل جاؤ آج سے میں تمہارا پیر نہیں ہوں اور نہ تم میرے مرید ہو تو حکیم علومت فرماتے ہیں کہ اس سے اس کی نہیں ختم نہیں ہوگی اگر اس نے پکا ارادہ کیا ہوا ہے کہ ہمیں ان کو نہیں چھوڑنا ہے انہی کا بن کے رہنا ہے چنانچہ جب حکیم علومت نے خواجہ صاحب کو خانقاہ سے نکالا تو انہوں نے یہ شعر لکھ کر حکیم علومت کو بھیجا ادھر وہ در نہ کھولیں گے ادھر میں در نہ چھوڑوں گا حکومت اپنی اپنی ہے کہیں ان کی کہیں میری یعنی بھگانے کی حکومت ان کی ہے اور نہ بھاگنے کی حکومت میرے اختیار ہے لہذا جب یہ شعر لکھ کر بھیجا تو اسی وقت معافی ہو گئی اور حضرت خواجہ صاحب کو شیخ نے جو پیار دیا ہے پوری روئے زمین پر آپ حکیم علومت کے کسی خلیفہ سے پوچھ لیں کہ خواجہ صاحب کا کیا مقام تھا خواجہ صاحب کو عقلی محبت کے ساتھ ساتھ طبعی محبت بھی تھی اور ایک راز کی بات بتا دوں کہ اگر شیخ کے ساتھ عقلی محبت کے ساتھ ساتھ طبعی محبت بھی ہو جائے تو بے حد مفید ہے ورنہ عقلی محبت سے گاڑی ذرا مشکل سے چلتی ہے حضرت مولانا صاحب دامت برکاتون نے مجھ سے فرمایا کہ اعظم گڑھ میں ایک مرتبہ حکیم علومت کے پانچ خلفا جمع ہو گئے عجیب واقعہ ہے کہ پانچ خلفا شپلی منزل میں مہمان ہوئے اب ان خلیفہ کے نام بھی سن لیجیے علامہ سید سلیمان نبوی رحمۃ اللہ علیہ مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا شاہ شاہد صاحب دامت پر خاتون ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ عزیز الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ مگر گفتگو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کر رہے تھے اور پانچوں حضرات مرید کی طرح حضرت خواجہ صاحب کا بات سن رہے تھے یہ کیا بات ہے کیا عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا علم معمولی تھا لیکن حضرت خواجہ صاحب عشق کی وجہ سے اپنے پیر بھائیوں میں ایک نمایاں مقام رکھتے تھے کیونکہ وہ عاشق شیخ تھے اس لیے اللہ نے ان کو اونچا مقام دیا تھا باقی چاہے کتنے ہی بڑے عالم ہوں لیکن ہر شخص حضرت خواجہ صاحب ہی کا بات سنتا تھا کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ حضرت خواجہ صاحب کو اپنا ملفوظ سنائے یا منطق کی قاضی حمد اللہ وغیرہ یا منطق کی وغیرہ کی کوئی شکل اول وغیرہ سنا دیں اس کی وجہ یہ تھی کہ خواجہ صاحب حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ پیائی ہی نقل کرتے تھے الفاظ میں بھی ان سے تصاون نہیں ہوتا تھا اس لیے لوگوں کو اس میں مزہ آتا تھا اور عاشق کی کچھ عظمت بھی ایسی ہو جاتی ہے جس کے بارے میں مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عشق جس کا امام ہوتا ہے اس کا اونچا مقام ہوتا ہے مزہ آئے اچھا بوڑھا آدمی یہ بھی یہ کہیں اور کے ہو گئے ان کا کھوٹا جو ہے کہیں اور بن گیا یہ پرانے ہیں ان کے دوست یہ پرانے ہو گئے یہ جو ہے ابھی نئے نئے حالانکہ ان کو بہت کوشش کی انہوں نے ایسے ملبوزات بر وزن کچھ اور سنا سنا کے ان کو کوشش کی ہے لیکن یہ اٹل اپنے بڑے استقامت رہی ماشاء اللہ اٹل فیصلہ انہوں نے کیا کر لیا اب جو ہے دیکھتے ہیں ہم کیا ہوتا ہے <laughs> بھیجا گیا ہوں آیا نہیں بھیجا گیا اور کیا سنایا تھا کہ وہ اسلم جو ہے مسجد میں تعبیر پہ پہنچ جاتا تھا اور کون تھا فرید فرید اسلم صاحب ہے نا تو فرید جو ہے وہ پوچھتا تھا تم آ کے اتنی جلدی کیسے مسجد پہنچ جاتے ہو اس نے کہا بس میں پہلے میری ایک شادی تھی اب میں نے کچھ ایک شادی اور کر لی ہے تو یہ سب ان کی خدمات کا سیرا ہے تو اس نے سوچا بے سوچے سمجھے اس نے بھی کہا میں بھی کر لیتا ہوں دوسری شادی کر لی تو اب وہ کہہ رہے کہ اب میں سکون کی خاطر اس سے بھی پہلے پہنچ جاتا ہوں جیسے حضرت نے سنایا تھا کہ ایک شخص کی بھینس بیمار ہو گئی تو اس کو یاد آیا کہ اس کا ایک دوست ہے گسیٹا تو اس کی بھی بھینس بیمار ہو گئی جس نے سوچا ڈاکٹر کے پاس جانے کے بجائے اسی سے پوچھ لیتا ہوں کیا علاج کیا تھا تو اس کے پاس گیا جا کے آواز لگائی ابھی ہو اس نے کہا ہاں اندر ہی سے اس اس نے نے کہا کہا کیا بات ہے تیری بہن بیمار ہو گئی تھی اس نے کہا کہ تم نے کیا علاج کیا تھا نے کہا میں نے اس کو مٹی کا تیل پلایا تھا بس اتنا سننا تھا وہیں سے واپس دوڑ لگا دی اور اپنی بہن کو مٹی کا تیل پلا دیا اب وہ مر گئی تھوڑی دیر کے بعد اب اس کو بڑا افسوس ہوا پھر بھاگا بھاگا گیا ابھی ابھی ہاں کیا بات ہے اس نے کہا تو نے اپنی بھینس کو مٹی کا تیل پلایا تھا کہ ہاں اس نے کہا میری بھینس تو مر گئی اس نے کہا میری بھی تو مر گئی شاید گھبراؤ نہیں اچھا ہی رہے گا اللہ تعالیٰ کو جنت والی زندگی عطا فرمائے خوب پیار محبت آپس میں عطا فرمائے اور اتحاد نصیب فرمائے اور ایک دوسرے کے آداب کی اور خدمات کی رعایت جو جیسے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں ان کے مطابق اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے شوہروں کو اپنی بیویوں کے حقوق کی رعایت اور رعایت نصیب فرمائے اور عورتوں کو اپنے شوہروں کے آداب اور خدمات کی رعایت نصیب فرمائے اچھا بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ